سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمان عارف باللہ حضرت قرآن شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے ہے زندگی میری پابند سنت رہے سامنے پا بندے سنت راپ مدر سام ہے قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے دیکھو حضرت نے فرمایا سامنے ایسا فوبیا قیامت یہ ایسا جیسے من تبھی ہے نا اس میں اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ سے ایسا خوف چاہتا ہوں جو مجھ میں اور گناہ میں دوری کر تو یہی یہی یہاں بھی مقصود ہے ایسا خوف ہو اتنا خوف نہ ہو کہ آدمی لڑکنے لگ جائے کب کپانے لگ جائے غیر معتدل ہو جائے اور ایسے حالات کے اندر انسان جو ہے وہ فرائض سے بعض اوقات فرائض سے بھی جو ہے شیطان اس کو دور کر دیتا ہے ایسا خوف مطلوب نہیں ہے جو انسان کو غیر معتدل کر دے خوف وہ مطلوب ہے اتنا مطلوب ہے جو گناہوں سے دور رکھے اس گناہ نہ کرے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس پہ میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے یعنی آدمی مسجد میں ہو مسجد سے باہر ہو مارکیٹ میں ہو زمین پر ہو یا فضاؤں میں ہوائی جہاز میں ہو کہیں بھی ہو ریل میں ہو اسپتال میں ہو ایئرپورٹ میں ہو فضا سے مراد ہر قسم کا ماحول اور ہوائی جہاز بھی ہے بہت بازے لوگ جن کو یہ اس یہ باتیں نہیں پہنچی اور دین کی وہ فہم نہیں رکھتے تو وہ حج کر کے آتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں لیکن پردے کی احتیاط نہیں کرتے اور سارا نور جو ہے حج کا وہ جہاز میں بیٹھے اور ایئر ہوسٹس سے باتیں بھی کر رہے ہیں کبھی اس کو اپنی بیٹی بنا رہے ہیں اور بیٹی بنا کے جو ہے اس کو آپا آپا کہہ کے حضرت فرماتے تھے اس کو کبھی آپا کہہ کے اس کے پاپے پر چھاپا مار رہے ہیں اور نفس اندر ہی اندر مزہ لے رہا ہے کبھی غصے سے بد نگاہی کر رہے ہیں اس کو غصہ کر رہے ہیں تو نفس جو ہے کبھی کس طرح کبھی کس طرح مختلف باریک چالوں سے حرام مزہ لیتا ہے اور سارا نور عبادات کا ضائع کرا دیتا ہے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہے ہم باخدا رہے اصلی باخدا وہ ہے جتنا مسجد میں باخدا ہو اتنا ہی دوسرے ماحول میں باہر آ کر مسجد سے باہر آ کر اور جتنا باخدا لوگوں کے سامنے ہو تنہائی میں بھی اتنا ہی باخدا رہے خلوت میں بھی باخدا ہو میں جہاں بھی رہوں رہوں جس میرا سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سن ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں درت رہے بس تیرے ساری دنیا سے نفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری سے نفرت ہونا اللہ سے غافل ہونا دنیا داری ہے اور اللہ والا بن کے رہتا ہے گناہ نہیں کرتا معاشرے کی بات نہیں مانتا سوسائٹی سے متاثر نہیں ہوتا اور اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی کے احکامات کو بخوبی ادا کرتا ہے اور جہاں نافرمانی کا موقع ہو وہ بخوبی بچتا ہے تو بس وہ اللہ والا ہے یہ دنیا نہیں ہے یہ بچے دنیا نہیں ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نہ کرو فرزن بزن چیز تو دنیا از خدا غافل بدن دنیا کیا چیز ہے حقیقت اس کی کیا ہے کہ اللہ سے غافل ہونا اللہ سے غافل ہونا نگاہ بچانے کا موقع آیا اب نگاہ بچانی رہے تو یہ دنیا داری ہے رسومات سے بچنے کا موقع آیا تو نہیں بچ رہے دنیا داری ہے بیوی بچے تھوڑی دنیا داری ہے بیوی بچے اللہ کے دیے ہوئے ہیں ان سے محبت کرو اور ان سے اپنے حسب استطاعت ان پہ خرچ بھی کرو اور کھاؤ پیو بھی اچھا جتنا اللہ تعالیٰ دے اس کے مطابق کھاؤ پیو یہ سب دنیا نہیں ہے دنیا تو اللہ سے غفلت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے نماز میں سستی ہو ذکر و ذکر و اشکال کے اندر سستی ہو اور زکوٰۃ نہیں دے رہے یا اور کوئی دوسری نافرمانی مبتلا یہ ہے دنیا کا نئے قماش و نقر و دلہن یہ قماش یعنی چاندی اور یہ سونا چاندی اور زیورات اور پیسہ کا نام نہیں ہے دنیا اور اچھے کپڑے ہونا بھی کوئی برا نہیں ہے بشرط یہ کہ اس کے اندر اصراف نہ ہو اچھا عمدہ کپڑا پہن سکتا ہے نمائش نہ ہو اور اصراف نہ ہو اتنا مہنگا نہ ہو بعض دفعہ لوگ اتنا مہنگا کپڑا بناتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کئی ہزار کا جوڑا بنتا ہے اور پھر دوبارہ استعمال بھی نہیں ہوتا آج کل تو یہ آج کل کیا بلکہ ایک زمانے سے یہ ہمارا دام ہے کہ عورتیں دوبارہ اس لباس کو پہننا ہی پسند نہیں کرتی ان کو اپنی ناک کھٹتی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہم فلاں تقریب میں پہن چکے ہیں اب لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہے یہ کیا بات ہوئی اگر ایک ہی ہے بھی تو بھی کیا برائی کی بات ہے اور اگر اپنے دل سے پہن لیا تو کیا برائی کی بات ہے ایک لباس کا دوسری دفعہ پہننا نہیں چاہیے کیا یہ عجیب عجیب امراض خصوصاً عورتوں کے اندر یہ آ جاتے ہیں غرض یہ کہ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں دادت رہے میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے درد الفت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا بت سالا اپنے پر دامت رہے اپنے آمال گرنا رہے اپنے اعمال پہ ندامت ایک تو یہ کہ گناہ ہو گیا اس پر ندامت لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری تعداد بھی لائق استفار ہے اللہ کے لائق نہیں ہے اس لیے اپنی تعداد کر کے مغرور نہ ہونا چاہیے تکبر نہ آنا چاہیے کہ ہم اتنے عبادت گزار رہے ہیں یا روزانہ تجبیہات کر رہے ہیں بڑے ہم پاکیزہ ہو گئے ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق اور صاحب کران رضی اللہ مجموعین فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیان میں اس قدر ہم کو اور اپنے آپ کو حکارت کی وہ کرتے تھے نصیحت بیان میں ایسی حقارت بیان کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے لگتے تھے تو کیا ہے صحابہ صحابہ کے اندر اور اپنے اس وہی اللہ سبیل نیابت وہی شیخ اور مرید کا ہونا چاہیے تعلق کہ اپنے آپ کو گھٹیا جانے کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو اپنی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے اللہ کیا وہ بڑھیا ہوتا ہے اور جو اپنے اعمال پر نظر کرتا ہے وہ بہت سخت خطرے میں ہے بہت سخت خطرے میں ہے کیونکہ جو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی عاشق بنو معشوق مت بننے کی کوشش کرو معشوق بننے کی کوشش کرو گے تو پھنس جاؤ گے سب بتانا پڑے گا کہ ناک کیسی تھی اور آنکھیں کیسی اور گردن کیسی اور جسم دبلا پتلا ہے نہیں کیسا ہے ساری ناپ دینی پڑ جائے گی پھنس جاؤ گے عاشق بنو عاشق ہونے میں کچھ نہیں لگتا ہر کوئی عاشق ہو سکتا ہے ایک بڑھیا کا واقعہ حضرت نے ہے کہ حضرت السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے اس نے بہت معمولی سا کوئی سیکھتا اس وقت کا ایک دینار یا دو دینار اتنے کا میرے پاس تو یہ ہے تو کسی نے کہا کہ ارے وہ تو بہت مہنگے اتنے میں نہیں ملتے ہو تو اس نے کہا کہ نہ ملے لیکن میرا نام تو آ جائے گا عاشقوں میں خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا تو یہ ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے عبادتوں کی دوستوں اپنی عبادت پہ بالکل نظر نہ کرے کیے جائے اور ڈرے جائے معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں اب کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہے بھی کہ نہیں امید بھی رکھے کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان امید اور خوف کے درمیان نہ اتنا ڈرے کہ کرنا چھوڑ دے نہ اتنا کرے کہ ڈرنا چھوڑ دے حضرت نے سنایا کہ شخص تھا پہاڑ میں تنہائی میں عبادت کیا کرتا تھا وہ اتنی عبادت کرتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے جنگل بیابان میں آپ عبادت کرتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا وہ اتنی زیادہ عبادت کر چکے تھے کہ دماغ میں خشکی بڑھ گئی تھی اور انہوں نے کہا رہے یہ شیر شیر جانور درندے کیا چیز ہے ہم تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے یہ ایسے دماغ خراب ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا اسی لیے عدد فرماتے تھے کہ بھائی بس گناہوں سے بچو اور اپنے اپنے اندر اپنی نگاہ میں قصوروار رہو یہ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں اپنے ویوب کو سوچتے رہو اپنی خوبیوں کو اپنے کمالات کو نہ سوچو اپنے ویوب کو سوچتے رہو اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو بس اور اللہ سے اچھی امید رکھو اللہ سے اچھی امید رکھو موجودہ ایمان پر شکر کرتے رہو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ حسن خاتمہ کا ایک نسخہ ہے موجودہ ایمان پر روزانہ شکر کرنا کہ اللہ جتنی بھی آپ نے ہمیں نیکی کی توفیقات عطا فرمائی ہے جتنی آپ نے ہماری حالت جیسی ابھی فرمائی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے راستے میں اور جڑے ہوئے ہیں اہل اللہ سے یا ان کے غلاموں سے تو یہ آپ کی توفیقات ہے ایسی انعامات کا شکریہ ادا کرتے رہو اور جو ایمان اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا اس کا بھی شکر ادا کرو تو یہ ایمان پر شکر کرنا روزانہ اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے چاہے ان تم تازی گنک ہوں روزانہ شکر کرتے رہیں گے تو موت تک ایمان پڑتا ہی رہے گا پڑھتا ہی رہے گا حتیٰ کہ مرنے سے پہلے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کامل ایمان کے ساتھ اٹھائیں گے دنیا سے اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو تو اپنی تعداد کو بھی لائق استغفار سمجھنا چاہیے واجب الواجب استغفار سمجھنا چاہیے کہ ہماری تعداد بھی معلوم کیسی ہے اور ہے تو حقیقت کی ہی نماز میں کیسے کیسے خیال آ جاتے ہیں کہ کہیں لگا ہوا دھیان حالانکہ نماز کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سوا اللہ کے کہیں دھیان نہ جائے لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنی اپنی عبادت تو اس لائق نہیں ہے نا وہ تو اپنی کریمی سے محبت سے معاف کر دیتے ہیں لیکن ہماری عبادت تو اس لائق نہیں ہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے آمال پر گرنا دامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے محبت کو اللہ کی محبت کو سنت سے خاص تعلق ہے ان کن تم تو بالکل اللہ فتح بالکل اللہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا فارمولہ اور طریقہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بننے کا طریقہ محبوب خدا کی نقالی کرنا اجتباع کرنا ان کی چلن چلنا سنتوں پر عمل کرنا تیری مرضی آرزو تری مر دی مر آر دو اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے ارے اللہ کی اللہ پہ مر کے اللہ کی مرضی کے مرضی پہ مر کے انہیں کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہم بچ گئے ورنہ گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے تو گناہ گناہ سے بچ بچنے کی جو توفیق ملی تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ اپنا کمال نہیں ہے ماں سادہ کا حسن تھی ممین اللہ جو نیکی تم نے کی وہ اللہ کی توفیق سے کی اللہ کی طرف سے آسا تمہیں صحیح ہی رہتی سوامی ناسک جو برائی تم نے کی گناہ کیا وہ کہاں گم ہے کہیں وہاں تو نہیں پہنچا مسکرا رہے وہاں پہنچا تو پھر کہاں درمیان میں تو وجہ ہو سکتی ہے مسکراہٹ کی اس موقع پہ یا تو وہاں پہنچا ہوا ہے یا وہاں پہنچا ہے تو وہی اللہ کی مرضی پر آزو فدا کرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ اپنے نے ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچایا کتنے لوگ ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں کیسی ذلت اور رسوائی کے کام کر رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا گناہ کر کر کے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو دل میں حسرت نہ رہے کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے کاش یہ کر لیتے نہیں ہم تو اللہ کے ہیں ہم کیوں کاش کاش کریں اللہ کے ہیں اللہ پہ مرنے آئے ہیں اللہ پہ مرنا چاہیے بس تیری مرضی پہ ہر نار دو اور دل میں میر بسو دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا پت سلامت رہے میری دنیا فت سلامت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا سال سلامت رہے یعنی اللہ تعالی سے ایک لمحہ بھی دوری نہ ہو کیونکہ اللہ سے دور ہو جائے گا تو محبت میں کمی آ جائے گی بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری سنت رہے روز آسان کل میں اختر کی ہے یہ دعا و شب کل میں اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے روب شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روب شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری ہمارے ربانی سفر نامہ نامی یونین حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ سے پڑھ کر سنایا پہلے بھی سنایا تھا یہ کیونکہ موضوع نکل آیا تو اس میں پھر دل چاہ کے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ یہ چار محبوب ہیں انسان کے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر دیتے ہیں خاص طور سے یہ چار چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں یہ امراض زیادہ ہیں اس زمانے میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا حجاب ہے پہلی پہلی تو چیز بتائی تھی کہ حسین شکلیں اور دوسرا فرمایا تھا کہ اچھا مکان بڑے بڑے بگلے کی حوث ہونا خواہش ہونا اور ان کی تعمیرات میں اصراف کرنا یہ سب جو ہے آج کل اور بڑا فتنہ اس کا بھی ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ بیان فرمایا تھا اور تیسرے نمبر پر اچھا کھانا بیان فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کو بس پی خوری کا شوق ہے ادھر کھا لیا ادھر کھا لیا پھر بار بار کھا لیا اور <clears throat> کھانے کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں بھی ضائع اور صحت بھی خراب اور پیسہ بھی بہت برباد اور بعض لوگوں کو شیخی کا شوق ہے ہم نے فلاں جگہ کھانا کھایا آج وہاں جا آج وہاں جا رہے ہیں آج وہاں جا رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے بہت غفلت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے اور چوتھا محبوب حضرت نے فرمایا تھا کہ اچھا لباس اس سے متعلق یہ چھوٹا سا مضمون پڑھ کر سنانا ہے شاطر مارے تو تین طبقے بیان ہو گئے اب چوتھا طبقہ ہے اس کو نہ تو کھانے پینے کا شوق ہے نہ حسینوں کا شوق ہے اور نہ مکانات کا شوق ہے اگر انہیں کسی چیز کا شوق ہے تو وہ لباس کا ہے کہ لباس عمدہ ہونا چاہیے اور یہ ہر وقت اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا رہتا ہے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹاپ پر یا راہ چلتے ہوئے کوئی حسین لڑکی یا لڑکا نظر آ جائے تو اس وقت اگر داڑھی ٹھیک کر لی ٹوپی درست کر لی یا چہرے سے پسینہ صاف کر لیا تو یہ سب نفس کی بدماشی ہے کیونکہ اس وقت تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو اس اس حسین کے لیے تاکہ اس کی نظر میں سلیکٹ ہو جاؤ حکیم علومت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کیا نفس کی چال پکڑی ہے کہ اس وقت اپنی کو درست کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ غیر اللہ سے دل لگانے کا اہتمام ہے جو حرام ہے اسی طرح حج اور عمرہ کرنے کے بعد جیسے ہی جہاز پر چڑھے تو بعض حاجی صاحبان کو دیکھو کہ ایئر ہاسٹس کو دیکھ کر داڑھی ٹھیک کر کے چبا چبا کر باتیں کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپا پاپا لاؤ اور اس کے حسن پر چھاپا مار رہا ہے شرم نہیں آتی کیوں دیکھتے ہو اور اپنے حج اور عمرے کو خراب کرتے ہو نظر نیچی کرو پھر اس کے دل میں عزت آئے گی ورنہ وہ کہے گی کہ یہ حاجی نہیں پاجی ہے خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ چوتھا محبوب عمدہ کپڑے پہننے کا شوق ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی قیمتی کپڑا پہن لو لیکن کپڑے سے عزت نہیں ہوتی اگر کپڑے سے عزت ہوتی تو جب تم رات کو کپڑے اتارتے ہو تو کیا روزانہ اپنی عزت اتارتے ہو ایک عالم چارپائی پر بیٹھے تھے ایک جاہل عمدہ لباس میں آیا عالم غریب تھے اور لباس بھی ان کا معمولی تھا دیہاتی ان کے سرانے بیٹھ گیا اپنے شاندار کپڑے دیکھ کر اس نے اپنے کو خود ہی فضیلت دے دی جو میزبان تھا وہ ان عالم کو پہچانتا تھا کہ یہ عالم ہے لیکن دیہاتی کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عالم ہے یا نہیں اس نے سوچا کہ معلوم کر لیں کہ کیا یہ بھی عالم ہے تاکہ اگر عالم ہو تو سرہانے بیٹھنا صحیح ہے ورنہ ایک عامی کا عالم کے سرہانے بیٹھنا خلاف ادب ہے لہذا اس نے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے تو وہ جو عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا اور عالم کو پائکی میں بٹھا رکھا تھا اس نے کہا کہ ہمارا نام عیسف ہے اتنا جاہر تھا کہ اپنا نام بھی لینا نہیں آیا یوسف نہیں کہا عیسف کہا تو میزبان نے اس کا کان پکڑا اور کہا کہ ادھر پائندی میں بیٹھی خیر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کپڑے سے عشق ہے اور تمہارا کپڑا پہن کر تم اور تم کپڑا پہن کر خدا کو بھول رہے ہو تو اس معشوق کا انجام بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے یہ کپڑا دو تین سال چلے گا اس کے بعد پرانا ہو جائے گا یہاں تو یہ ہونا ہے کہ اب تو دو تین سال کے اب تو ایک سے ایک دفعہ پہننے کے بعد دوسری دفعہ پہننے کو مایوب سمجھتے ہیں بہت ہی گناہ کی بات ہے اور بہت ہی ناشکری اور ناقدری کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت سخت خطرہ ہے یہ کپڑا دو تین سال چلے گا اس کے بعد پرانا ہو جائے گا آپ اس کو پھینک دیں گے کے ایم سی کی گاڑیاں آئیں گی اور اس کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیں گی وہاں کتے اس پر پیشاب کریں گے تو بتائیے کپڑے کی کیا عزت ہے میں نے اپنے شہر شاہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ لنگی کرتے میں نواب چھتاری کے یہاں گئے جو ہندوستان کی ایک بڑی ریاست کے نواب تھے انگریزی حکومت میں ہندوستان کے پہلے مسلمان گورنر تھے انڈیا میں ان کی اسپیشل ٹرین چلتی تھی اس میں کوئی دوسرا مسافر نہیں بیٹھ سکتا تھا انہوں نے میرے شہر کو دعوت دی میں بھی حضرت کے ساتھ تھا چونکہ میں نے بڑے بڑے گورنروں اور نوابوں کو دیکھا ہے اس لیے الحمدللہ مجھ پر کسی مالدار کا کوئی اثر نہیں ہوتا نواب صاحب حافظ قرآن تھے اور حضرت سے بیت تھے میرے شہر کرتے میں بٹن نہیں لگاتے تھے اور لنگی پہنتے تھے تو میں نے راستے میں حضرت سے کہا کہ حضرت نواب لوگوں کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کی ٹوپی میری ہے اور کرتا اجلا ہے تو شہر نے فرمایا کہ جس ٹوپی سے میں نے اللہ کے سامنے نماز پڑھی ہے ان نوابوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو صاف نہیں کروں گا جیسی ہے ویسی رہنے دو لیکن واللہ میں نے دیکھا کہ حضرت کی عظمت سے نواب صاحب کانپ رہے تھے اور زبان میں راشا پیدا ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں لنگی باندھے ہوئے درخت کے نیچے سو رہے تھے کسرا کے دو سفیر آئے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے مسلمانوں تمہارا بادشاہ کدھر رہتا ہے مدینہ والوں نے جواب دیا قوم دش عمر راسر نیز ور عمر را قصر جانے روشنی قوم نے کہا کہ اے سفیرو ہمارے خلیفہ کا کوئی ذاتی محل نہیں ہے وہ پلا درخت کے نیچے سو رہے ہیں جب وہ دونوں بتائی ہوئی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر صرف لنگی باندھے ہوئے لیٹے ہیں اور کوئی پہرے دار وغیرہ بھی نہیں ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ دونوں کاپنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے بے صلاحی مرد خفتہ بر زمین من بحق اندام لرزم چیز نہیں یہ کیا بات ہے کہ ہم دونوں ساتوں جسم سے کاپ رہے ہیں یعنی اگر ہم کو سات جسم اور مل جائیں تو وہ بھی کانپنے لگے جبکہ ہم روزانہ بادشاہوں سے ملتے ہیں یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جس کے کتے کے بٹن بھی نہیں ہیں اور کوئی پہرے دار سپاہی بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ کانپ رہے ہیں مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں ہی بت ہی مرد صاحب نیست یہ نسبت ماح کی دولت تھی جو ان کے قلب میں تھی اس کی حیت اس کی حیبت باہر ظاہر ہو رہی تھی جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس کی حیبت چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے یہ اس گزری کی حیبت نہیں تھی اللہ کی حیبت تھی یہ حیبت ظاہر کر رہی تھی کہ ان کے قلب میں اللہ موجود ہے تو دنیا کی یہ چار چیزیں ہر ایک کو محبوب ہیں یہ چیزیں نعمت تو ہیں لیکن اس وقت جب دل نعمت دینے والے کی محبت سے بھر جائے جبکہ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے کاروبار میں یار کو بھولے ہوئے ہیں اپنی موٹر کار اور کاروبار اور اپنی دنیا کمانے میں جماعت کی نمازیں ذکر اللہ تلاوت قرآن پاک کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم ایک رکو تو تلاوت کریں ورنہ دس آیتیں ہی تلاوت کر لیں ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن شریف یہ مقدمہ نہ کر دے کہ یا اللہ اس نے مجھے تاپ میں رکھا ہوا تھا اب ان چاروں محبوبوں کا علاج ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہمیں نعمتوں سے زیادہ مل جائے گی تب یہ نعمتیں ہمیں گمراہ نہیں کر سکیں گی اسی محبت کے حصول کے لیے خانقاہ بنائی جاتی ہے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں تاکہ ہم جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نعمتوں کا درجہ کم رکھو اور نعمت دینے والے کی محبت کو غالب رکھو وہ حاصل ہو جائے اس لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے جن کے اوپر خدا کی محبت غالب ہو چکی ہے اور دنیا کی محبت مغلوب ہو چکی ہے ان کی صحبت کی برکت سے ہم بھی غالب ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جن کے اوپر دنیا غالب ہے اور اللہ کی محبت مغلوب تو ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی مغلوب ہو جائیں گے چاہے مولوی ہی کیوں نہ ہو اگر دنیا داروں کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی مغلوب ہو جائیں گے اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں یار مغلوب مشورے کی ہے قوی یار غالب جو کتاب غالب شری جو اللہ والے ہیں جن پر اللہ کی محبت غالب ہے ان کو تلاش کرو تاکہ ان کی محبت سے تم پر بھی اللہ کی محبت غالب ہو جائے اور جو مغلوب ہیں ان کی صحبت میں مت بیٹھو ضرورت کے لیے کوئی معاملہ و تجارت کر دو لیکن ان کی صحبت اختیار مت کرو ورنہ مغلوبوں کے ساتھ رہ کر تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جن والوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے ان کی صحبت کے صدقے میں آپ بھی غالب ہو جائیں گے بس دنیا میں کامیابی اور آسانی سے آرام سے رہنے کا طریقہ یہی ہے بھائی کہ نیک صحبتوں کا اہتمام زیادہ کرو اور دنیا داروں سے بچو اگر نیک صحبت میں رہے اور ساتھ میں دنیا داروں کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے تعلق رکھا میل جول زیادہ رکھا ایک ایک ایک تو رشتہ نبھانا ہوتا ہے رشتہ نبھا لیا ٹھیک ہے سلام دعا کر لی پوائے مل لیے لیکن زیادہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا اور زیادہ تعلقات رکھنا اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو نیک صحبت کے اثرات آتے ہیں بری صحبت میں وہ اس سے زیادہ جلدی ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ گناہوں میں کشش رکھی ہے اور گناہ جو ہے انسان گناہ میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان بے صبرہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بے صبرہ ہے جلد باز ہے انسان تو یہ جلد بازی کر جاتا ہے اور گناہ میں ابتلا ہو جاتا ہے تو یہی جو حضرت نے فرمایا کہ طریقہ یہی ہے کہ جن پہ جن کے دلوں پر اللہ کی محبت غالب ہو گئی ہو ان کی صحبت میں زیادہ رہو اور ساتھ میں بری صحبت سے بھی بچو من عامل صالحم انسا کے اندر جو آیت ہے جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ نیک اعمال کرے گا اس کو ہم ضرور بال ضرور بالوس اور مزیدار زندگی عطا کریں گے دنیا میں تو عامل عمل عمل صالح کے ساتھ لازماً یہ شرط ہے کہ غیر صالح عمل سے اجتناب کرے جبھی تو عمل صالح عمل صالح رہے گا ورنہ صالح کہاں رہا جو غیر صالح عمل بھی کرے وہ صالح کہاں رہا تو اس لیے بھی بری صحبت سے بچنا ہی بہت ضروری ہے ایسی صحبت دنیا داروں کی جو رسم رسومات میں اور زیادہ شاپنگ میں اور اس میں اس میں مشغول رہتے ہیں ان سے سلام دعا کم کمی رکھو ان سے تعلقات کم رکھو اور نہ پھر انہیں جیسے ہو جاؤ گے پھر یہی نظر آئے گا اس سے بات کری تم کیا کر رہی ہو یا کیا کر رہے ہو تو کہ میں فلاں جگہ شاپنگ پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور فلاں دکان پہ سیل لگی ہے میں وہاں جا رہی ہوں یا میں چاہ رہا ہوں کوئی بھی ہو مردوں میں بھی یہ مرض ہے تو بس پھر وہ ادھر سنا یہ بات دوسری جگہ فون کیا تم کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا میں وہاں جا رہی ہوں فلاں جگہ جا رہی ہوں تو بس یہ کہیں گے بھائی یہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں یہ تو یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں شیطان دل میں پھر یہی ڈال دیتا ہے اور اگر اللہ والوں کے پاس رہو گے یا ان کے غلاموں ایک صحبتوں میں رہو گے تو فکر آخرت جو اپنا اصلی وطن ہے وہاں کی پھر فکر زیادہ پیدا ہوگی دنیا تو چند دن کی ہے اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا آسان سا شعر حضرت سنا دیتے اور کتنا عبرت آموز ہے کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے یہ تو دنیا ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے اور یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہاں بھی عزت سے رکھے لیکن یہاں یہاں کی ہر چیز عارضی ہے اور اصلی وطن آخرت ہے اور وہاں کی ہر چیز غیر فانی ہے تو فانی چیز کے پیچھے غیر فانی کو چھوڑنا تو بیوقوفی ہے نا بس اللہ کی رضا پہ مر جاؤ اور جیسے نیک لوگوں کا راستہ ہے نام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی مزے ہی مزے ہیں جنت میں مزے ہی مزے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتوار اتوار والی جو رات کی مجلس ہے وہ اس کو ہم نے سوچا ہے کہ اتوار کی دن چونکہ دوپہر میں مجلس ہو جاتی ہے تو رات کی مجلس کو جو ہے ہم موقوف کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی کام وام ہو کسی کو آنا جانا ہو ملنا جلنا ہو تو وہ بھی آسانی سے ہو سکے تو اتوار کی رات والی مجلس فی الحال اس کو ملتوی کرنے کا ارادہ ہے دوپہر کو چونکہ مجلس ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے باپ آ ہی جاتے ہیں تو نانا تو نہیں ہوگا اس لیے اتوار کی رات کو جو ہے مجلس موقف کر دیتے ہیں دوستوں کو مشورہ بھی دے دیا بس ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ